آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم بلدن آمینن بلدن بل بلدن آمینن اب یہ جو لفظ دال ہے جو حروف اقفا میں سے ہے حرف دال حرف دال جو حروف اقفا میں سے اس کی دوسری مثال پڑھیے بخم اس میں خام ہے قلقلہ نہ ہو اس کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے بخش سرا کا قرآن پاک کے نور سے منور ہونے کے لیے تجویز کے مطابق قرآن پاک سیکھنے کے لیے فرض علوم حاصل کرنے کے لیے فکر مدینہ کی کی سعادت پانے نہیں سورت الملک ملک کی تلاوت سننے کی نہیں مدرسۃ المدینہ الحمد للہ رب العالمین مسلاۃ وسلام على سید المسلیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم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

کہ جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلاحم وسلام علیہ سیدی یا رسول اللہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ہم سبق نمبر بارہ اور صفحہ نمبر بائیس تک ہمارا سبق پہنچ چکا ہے اپنے مدنی قاعدے کھول لیجئے انشاءاللہ امید ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وقت تک جلدی جلدی جمع ہو چکے ہوں گے مدنی قاعدے بھی ان کے ہاتھ میں ہوں گے انشاءاللہ اور ہمارے ساتھ مل کر سبق کو دہرائیں گے پڑھیں گے قواعد سیکھیں گے سکھائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ الحمد للہ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد کی دہرائی اور اس کے سبق پڑھ رہے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں چار قاعدے ہیں اور ہم نے پہلا کون سا قاعدہ پڑھا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف ہوگا تو وہاں کون سا قاعدہ ہوگا اس میں نون کو کیا کریں گے ظاہر کر کے پڑھیں گے اور اس میں غنہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے اور حروف ہلکی کتنے ہیں چھ ہیں میرے ساتھ مل کر دوہرا دیجیے مدنی چینل کے ناظرین بھی دوہرائیں دہرائیں اور دوسرا قاعدہ ہم نے اخفا کا پڑھا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا اس میں نون کو چھپا کر پڑھیں گے اور غنہ کریں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ آئیے یہ تختی کی چار لائنز چار سطریں ہم دہراتے ہیں تو صفحہ نمبر بائیس پر آپ اسلامی بھائی اپنا سبق کھول لیں اور نیچے سے صفحے کے نیچے تیسری لائن جس میں لفظ لکھا ہوا ہے خلوقین عظیم اور اوپر سے چلتے ہیں تو چوتھی چھٹی سفر نوی نوی ستر نوی لائن پھر پر آ جائیے اور میرے ساتھ مل کر پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق عظیم خلق عظیم خلق عظیم خلق عظیم جی حضرت آپ ارشاد فرمائی گئے کون سا قاعدہ ہے حضرت یہاں پر تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے آئین آ رہا ہے اس لیے یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا سبحان اللہ یہاں پر نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے سبحان اللہ حضرت آپ ارشاد فرمائیے اس میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے حضرت یہ اس میں تنوین کے بعد زا کا لفظ آ رہا ہے ماشاء اللہ تو یہ اقفا کا قاعدہ ہوگا سبحان آگے پڑھتے ہیں یوم ازن ظر یوم ازن ما جی حضرت آپ ارشاد فرمائیں یہاں پر کون سا قیدا حضرت یہاں پر تنوین کے بعد زا ہے جو کہ حروف اقفا میں سے ہے اس لیے یہاں پر اقفا ہوگا یعنی کہ نون کی آواز کو چھپا کر پڑیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ آگے پڑھتے ہیں اور آپ ارشاد فرمائیں یہاں کون سا قاعدہ ہوگا یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے ماشاء اللہ کیونکہ تنوین کے بعد ہار ہے جو کہ جی۔ حروف ہے ہلکی میں سے ہے ماشاء اللہ اس لیے یہاں پر گنا نہیں ہوگا اور نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں سبحان اللہ اب آگے پڑھتے ہیں جی آپ ارشاد یہاں کون سا قاعدہ ہوگا یہاں پر تنوین کے بعد سین آ رہا ہے ماشاء اللہ جو کہ حروف اخبا میں سے ہاں، صحیح تو اس میں نون میں غنہ کریں گے اور نون کی آواز کو چھپا کر پڑیں گے سبحان اللہ قاعدہ کون سا ہوگا اس میں قاعدہ اخبا کا ہوگا سبحان اللہ آگے پڑھیے بقلب بقلب بقلب سلیم سلیم سلیم بقلب سلیم آپ ارشاد فرمائیں کون سا قاعدہ ہوگا یہاں تنوین کے بعد حرف سین ہے جو کہ حروف اقفا میں سے اس لیے یہاں اقوا کا قاعدہ ہوگا یہاں گناہ کریں گے اور تنوین اور نون کو چھپا کر پڑھیں گے سبحان اللہ آگے پڑھیے ملاقن ملاقن ملاقن آپ ارشاد یہاں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے یہاں تنوین کے بعد ہر رہا ہے جو کہ حرف ہلکی میں سے ماشاء اللہ یہاں اس لیے یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا اور نون کو ظاہر کر کے پڑیں گے سبحان اللہ ماشاء اللہ آگے بڑھیے با سیا شدید شدید جی حضور آپ اشرف اس میں تنوین کے بعد شین کا لفظ آ رہا ہے تو اس میں اقفا کریں گے سبحان اللہ اقفا کا قاعدہ ہوگا قاعدہ ہوگا سبحان اللہ ماشاء اللہ آگے پڑھتے ہیں عذاب شدید دیکھیے دوبارہ سے وہ ہو رہا ہے کہ غنہ ہو رہا ہے لیکن نون ظاہر ہو رہا ہے نون کو چھپا کر پڑھنا ہے عذاب عذاب شدید شدید جی۔ یہاں پر بھی اقفا کا قاعدہ ہوگا کیونکہ بعض جو تنوین ہے اس کے بعد شین ہے جو کہ حروف اقفا میں سے سبحان اللہ یہاں پر بھی نون کی آواز کو چھپا کر پڑے سبحان اللہ آگے پڑھیے قومن غیرکم قومن غیرکم مدری چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں اسکرین پر قومن غیرکم قومن غیرکم قومن غیرکم قومن غیرکم جی حضرت آپ شخص کون سا قاعدہ ہے یہاں پر تنوین کے بعد وعین آ رہا ہے جو کہ حروف ہلکی میں سے ہے ماشاء یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا اور یہاں پر نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے سبحان اللہ آگے پڑھتے ہیں آپ اشاد کون سا قائدہ اس میں تنوین کے بعد فوج آ رہا ہے جو کہ حروف اقفا میں سے اس سے یہاں پر اقفا کا قاعدہ ہوگا اور نون کو چھپا کر پڑھیں گے اور اس میں غنہ بھی کریں گے سبحان اللہ ماشاء اللہ آخری لفظ آج کے سبق کا مدری چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائے اسکرین پر آپ اس لفظ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں رجال صدقو رجال جی اللہ بشر اس میں کون سا فائدہ ہو رہا ہے اس لفظ میں تنوین کی بعد ہر سواد ہے جو کہ حروف اقفا میں سے اس سے یہاں اقفا کا قاعدہ ہوگا نون کو چھپا کر اور گنا کر کے پڑھیں گے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اب کچھ مل کے دوہرائی فرما لیں دو دو اسلام بھائی دہرائی کر لیجئے تاکہ سبق مدری چینل کے ناظرین بھی آپس میں ایک دوسرے کو سنائیں گھروں میں شرم نہ کریں ہاں، بڑا چھوٹے کو سنائیں چھوٹا بڑے کو سنائیں اس بات کا خاص خیال کہ کو چھپا کر رہے ہیں

سورت الملک کی تلاوت سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم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 وقالوا لو كنا نسمع ونعطل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أبجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيق الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا فانشوا في مناكبها وكلوا من رصه وإليه النشور أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نسير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صار ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أم من هذا الذي هو جمد لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عدد ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدان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 اللہ اللہ صدق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما درس کی پڑھنے پڑھانے میں جو غلطیاں کوتہ ہوں گی اسے معاف فرما دے عمل کا جذبہ نصیب فرما ہم سب کو پانچ وقت کا باجماعت نمازی بنا دے سچا پک کاشی کے رسول بنا دے والدین کا فرما بردار کر دے جن کے والدین بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما تندرستی نصیب فرما جن کے والدین انتقال کر چکے ہو مولاجل قرآن مجید فرقان حمید کے نورانی حروف کی برکت سے ان کی خبروں کو پرنور فرما دے جتنے بھائی حاضر ہیں مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں سب کی تنگ دستیاں قرض داریاں ناچاکیاں مقدم بازیاں پریشانیاں بیماریاں بے اولادیاں دور فرما دے سب کے روزی روزگار دکانوں کارخانوں مکانوں کمائیوں میں وساتے ہیں برکت نصیب فرما یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو ہم سب کے ایمان کی حفاظت